سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے اس بات پر پانچ دفعہ بیت لی سات مرتبہ پختہ عہد لیا اور نو بار اللہ تعالیٰ کو مجھ پر گواہ بنایا کہ میں اللہ کے بارے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈروں ابو مسنہ کہتے ہیں کہ سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ نے کہا رسول اللہ نے مجھے بلا کر فرمایا کہ تم میری ایک ایسی بیت کرنے پر تیار ہو جاؤ گے جس کے عوض تم کو جنت ملے گی میں نے عرض کیا جی ہاں پھر میں نے اپنا ہاتھ آگے کر دیا آپ نے مجھ پر اس شرط کا تعین کرتے ہوئے فرمایا تم نے لوگوں سے کسی چیز کا سوال نہیں کرنا میں نے کہا جی ٹھیک ہے پھر آپ نے فرمایا اگر کوڑا بھی گر جائے تو اس کا سوال بھی نہیں کرنا بلکہ خود اتر کر اٹھانا ہے حدیث نمبر پینتیس سو سینتیس مسند احمد